جناب ابن عبد الرحمن بن عبضہ اپنے والد سے وہ امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اس حدیث میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لیتے اور حدیث بیان کی امام ابو دابود رحمہ اللہ نے کہا اس کو شعبہ نے حسین سے انہوں نے ابو مالک سے روایت کیا کہا کہ میں نے امار کو خطبے میں ایسے ہی بیان کرتے سنا مگر انہوں نے کہا پھونک نہیں ماری اور حسین بن محمد نے شعبہ سے انہوں نے حکم سے روایت کیا تو کہا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھونک ماری سننے ابو داود حدیث نمبر 326